ماں جی آئیے شروع کرتے ہیں ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھنچے چلے آ رہے تھے عرف عام لائل پور جھانگ سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں ماں جی کی عمر دس بارہ سال تھی اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری دس پندرہ سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی ماں جی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی ان دنوں روپڑ میں دریا ستلج سے نہریں سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے نانا جی دو تین بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے لیکن سیدھے آدمی تھے کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے نانا جی اپنی بیوی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبا ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے سواری کی توفیق نہ تھی اس لیے پا پیادہ چل کھڑے ہوئے راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے نانا جی جگہ بہ جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے نانی اور ماں جی کسی کا سود کات دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت کے بعد جڑاں والا پہنچے پاپ یادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے یہاں پر چند ماہ قیام کیا نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے نانی چرخہ کاٹ کر سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا انہی دنوں بکر عید کا تہوار آیا نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے انہوں نے ماں جی کو تین آنے بطور عیدی دی زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ میں اتنے پیسے آئے تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا وفات کے وقت ان کی عمر کوئی اسی برس کے لگ بھگ تھی لیکن ان کے نزدیک سو روپے دس روپے پانچ روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا عیدی کے تین آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے کونے میں بندھے رہے جس روز وہ جڑا مالا سے رخصت ہو رہی تھیں ماں جی نے گیارہ پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا باقی ایک پیسہ اپنے پاس رکھا اس کے بعد جب کبھی گیارہ پیسے پورے ہو جاتے وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی ساری عمر جمعہ رات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزاداری سے پابند رہیں رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں مفاد کی شب بھی ماجی کے سرحانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے چونکہ وہ جمعہ رات کی شب تھی ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی نہ کوئی زیور اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں تین جوڑے سوتی کپڑوں کے ایک جوڑا دیسی جوتا ایک جوڑا ربڑ کے چپل ایک اینک ایک انگوٹھی جس میں تین چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے ایک جائے نماز ایک تسبیح اور باقی اللہ اللہ پہننے کے تین جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں ایک زیبتن دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے تیسرا دھونے کے لیے تیار ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھیں اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا جاڑوں میں اونی فر اور گرمیوں میں ململ کے دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار سفر آخرت بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئیں جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئیں غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھیں ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھیں البتہ ناشتے میں چائے کے دو پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا ایک پیالہ ضرور پیتی تھیں کھانا صرف ایک وقت کھاتی تھیں اکثر و بیشتر دوپہر کا شاز و نادر رات کا گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ ایک آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب ترین خوراک تھی دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھیں سب کا بھلا خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھیں اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھیں سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماجی کی سرشت میں پیدا کیا تھا کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم نے سکھایا تھا جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے ماں جی بتایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ بھٹکتا رہا لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خزر صورت رہنما نہ مل سکا آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر تین سو بانوے میں جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے ڈال دیے لوگ جوک در جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھونس کی جھونپٹی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک کتا تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا نانا جی کے پاس الارٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر نجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر قرق کر لیے عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی دو بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے اتار لیں ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی جس سے ماں جی کے بائیں کان کا زیری حصہ بری طرح سے پھٹ گیا چک نمبر تین سو بانوے سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے گرمیوں کے دن تھے دن بھر لو چلتی تھی پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا ماں جی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں اس طرح وہ چلتے چلتے چک پانچ سو سات میں پہنچے جہاں ایک جان پہچان کے آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارے رکھ لیا نانا جی ہل چلاتے تھے نانی مویشی چرانے لے جاتی تھیں ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر ذمہ دار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھیں ان دنوں انہیں اتنا مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں گری ہوئی مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو الن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندا ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا چک نمبر پانچ سو سات نانا جی کو خوب راس آیا چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور تین سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی چنانچہ خوشحالی کے چار پانچ سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ اشوب چشم میں مبتلا رہیں اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی ماں جی ریل کے تھرڈ کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً کھل مل جاتی سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی ایک دو بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صحبت کی طرح ان پر گراں گزرا منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کیا عزیز و قارب کو تحائف دیے دعوتیں ہوئیں اور پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے پیام آنے لگے یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا تک دو بھر ہو گیا تھا میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے دیکھیے کون سا خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جائے گا ماں جی آپ کی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے توبہ توبہ پوت ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو دو حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماجی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماجی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے لیکن پانچ چھ برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوک الحال بھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور دو دو سال کے امتحان ایک ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور بی اے کرنے کے بعد انیس برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی عربی فلسفہ اور حساب کے لیکچرر ہو گئے سر سید کو اس بات کی دھون تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں میں جائیں چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا کہ وہ انگلستان میں جا کر آئی سی ایس کے امتحان میں شریک ہوں پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے ساتھ سمندر پار کر کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولیت جانے سے منع کر دیا عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا اس حرکت پر سر سید کو حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا انہوں نے لاکھ سمجھایا بچھایا ڈرایا دھمکایا لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مسنا ہوئے کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو سر سید نے کڑک کر پوچھا جی ہاں عبداللہ صاحب نے جواب دیا یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید صاحب آپے سے باہر ہو گئے کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں مکھوں تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخواست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے سعادت مند شاگرد بھی تھے نقشے پر انہیں سب سے دور افتاد اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا چنانچہ وہ ناک کی سیدھ گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے قسمت میں دونوں کا سنجوک لکھا ہوا تھا ان کی منگنی ہو گئی اور ایک ماہ بعد شابدی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ماں جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے پانچ پانچ روپے وصول کر لیے عبداللہ صاحب نے ماں جی کو بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہت اسرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماں جی نے گیارہ پیسے کی فرمائش کی اتنے بڑے میلے میں گیارہ پیسے لے کر کیا کرو گی عبداللہ صاحب نے پوچھا اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈلوا دوں گی ماں جی نے جواب دیا زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماں جی کا لین دین صرف جمعرات کے گیارہ پیسوں تک ہی محدود رہا اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی خوبصورت بنگلہ وسیع باغ نوکر چاکر دروازے پر سپاہیوں کا پہرا جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو سات توپوں کی سلامی دی جاتی تھی یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا لیکن ماں جی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا بلکہ ماں جی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی ان دنوں سرما لکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر معمور تھے ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماں جی سے ملنے آئیں انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں یہ بے حجابی ماں جی کو پسند نہ آئی انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی رہی ہے اب آپ اپنی بیٹی کی آکبت تو خراب نہ کرو یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا سینہ پرونا برتن مانجنا کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈز کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا ماں جی نے اپنے ہاتھ سے دس بارہ قسم کے کھانے پکائے کھانے لذیذ تھے لارڈ کشنر نے اپنی تقریر میں کہا مسٹر گورنر جس خان ساما نے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں دعوت کے بعد عبداللہ صاحب و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے گوشے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا اگر لارڈ کرچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی میں ماجی تنک کر بولی میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی پھر آپ کیا کرتے میں عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائس رائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا ماجی پر ان مکالموں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھون کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا عزلی ورثہ ہے گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے لگے زرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے مذاق کی چوٹ تھی عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی کچھ عرصہ کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا ماں جی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا مہارانی بھی سادہ عورت تھی جلال میں آ گئی ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد آ پڑی لیکن جب معاملے کی تہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے آدمی دونوں ہی وزادار تھے چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے انیس سو سینتالیس کی جنگ زیادہ تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے اب تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا مہاراجہ اور مہارانی کے کوئی اولاد نہ تھی اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش نصیب تھیں یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے لیکن اگر صبر و شکر تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ کتنے غم کتنے صدمے نظر آتے ہیں اللہ میاں نے ماجی کو تین بیٹیاں اور تین بیٹے عطا کیے دو بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں سب سے بڑا بیٹا این عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا کہنے کو تو ماجی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر باسٹھ سال اور ماجی کی عمر پچپن سال تھی سپہر کا وقت تھا عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گو تکیا لگا کر نیم دراز تھے ماں جی پائنتی پر بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھیں وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے پھر یکا یک وہ سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے بھاگوان شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں گیارہ پیسے دیے تھے کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا ماں جی نے نئی نویلی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیننے میں مصروف ہو گئیں ان کے سینے میں بیک وقت بہت سے خیال امڈ آئے ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج شادی کے پہلے گیارہ پیسوں کی تو بڑی بات ہے لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج لیکن قضاء و قدر کے یہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا جب ماجی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں لیے گاؤ تکیا پر سو رہے تھے ماجی نے بتیرا ہلایا بلایا چمکارا لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں ماجی جی نے اپنی باقی ماندہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے لگا لگا کر تلقین کی بچہ رونا مت تمہارے ابا جی جس آرام سے رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے اب رونا مت ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خامند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے باسٹھ سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگرداں رکھے گا اگر ماجی کے نام پر خیرات کی جائے تو گیارہ پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا